قرآن کہ قرآن کی تفسیر قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے ہوتی ہے اس کو تفسیر القرآن بال قرآن اور ایک تفسیر القرآن بالحدیث ہے قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے احادیث کے ذریعے آپ کو کتاب ملے گی در منصور مشہور کتاب ہے تفسیر در منصور یہ تفسیر القرآن بالحدیث ہے پوری تفسیر در منصور کی عربی میں ہے اب اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے تفسیر القرآن بالحدیث اور ایک ہے تفسیر القرآن رائے قرآن حکیم کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کرنا اس میں اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو رائے اپنی رائے کے مطابق جو ہے وہ تفسیر کرتی ہیں اگر اپنی رائے کے مطابق بھی تفسیر کرنی ہے تو جو تفسیر قرآن کی قرآن کے ساتھ ہے احادیث کے ساتھ ہے صحابہ سے ثابت ہے اور اسی طرح تابعین طب تابعین سے ثابت ہے اسی کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے تفسیر بر رائے پہ ٹھیک ہے اگر اس کے خلاف آپ کی رائے جا رہی ہے تو وہ پھر وہ ٹھیک نہیں ہے اسی سے اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو تفسیر بر رائے کرتے ہیں جیسے سر سید احمد خان گمراہ ہوا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اہل قرآن یعنی منکرین حدیث حدیث کے انکار کرنے والے یہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کرتے اور گمراہ ہو جاتے ہیں جیسے سلاد کا معنی کہیں بھی آپ کو اس کا معنی ڈکشنری میں سلاد کا معنی نماز نہیں ملے گا نماز کے کئی معنی آتے ہیں ڈکشنری کے اندر تقریباً دس تک معنی آتے ہیں دعا بھی ہے رحمت بھی ہے وغیرہ وغیرہ اور ایک سلاد کا معنی ہے تحریک الصلوین علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے یہ لکھا تحریک الصلوین اپنی سرینوں کو حرکت دینا لہذا یہ جو منکرین حدیث ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ صبح کے وقت سائیکل پہ سواری کریں ورزش کریں آپ کی صبح کی نماز ادا ہوگی کیونکہ آپ نے تحریک و کر دیا یہ اپنی رائے کے مطابق تفسیر ہے اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں اگر رائے کی تفسیر قرآن اور حدیث کے مطابق ہو صحابہ کے اقوال تابعین طب تابعین کے اقوال کے مطابق ہو تو پھر ٹھیک ہے یہ جو جلالین ہے تفسیر کی کتاب ہے یہ بھی تفسیر بر رائے ہے تفسیر بر رائے لیکن یہ ہمارے اکابرین کے اقوال کے مطابق ہے اس کے مخالف نہیں اس لیے یہ کتاب معتبر ہے ٹھیک ہے اب جو جو بھی تفسیر آئے گی وہ تفسیر بر رائے ہے آپ کو قرآن سے تفسیر نہیں کر کے بتائیں گے نہ حدیث بتائیں گے اپنی رائے بتائیں گے دیکھیے الف لام میم اب اس کا کیا معنی ہے اس کی کیا تفسیر ہے وہ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ عالم بھی مرادی بھی کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اس کی مراد اس ان حرفوں سے کیا مراد ہے ان حروف سے کیا مراد ہے تو یہ علامہ جلال الدین سیدی رحمہ اللہ کی رائے ہے تو بہت سارے علماء نے اپنی اپنی رائے دی ہیں اس بارے میں کہ علی سے مراد اللہ ہے لام سے مراد جبرائیل ہے میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے اور بعض مفسرین نے لکھا کہ سورت کے اندر جن جن مضامین کا ذکر ہوتا ہے اسی کی طرف ان حرفوں سے اشارہ کرنا ہوتا ہے تو زیادہ جو مناسب رائے ہے وہ علامہ جلال الدین سیدی رحمہ اللہ کی ہے کہ اللہ عالم الدی مراد ہی بدالی کا یہی زیادہ صحیح کہ اللہ ہی اس کو زیادہ جانتے ہیں اس کی مراد کیا ہے ان حرفوں کی کیا مراد ہے متشابہات میں سے ہے بعض جگہ تو یوں کہیں گے اللہ ہوا رسول ہوا عالم کہ اس کی مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم لا ريب شك فيه أنه من عند الله وجملة النبي خبر مبتدأه ذلك والإشارة به للتعظيمين ذالکا وہ آپ نے پڑھا کہ ذالکا اس میں اشارہ بعید ہے اور حاضہ اس میں اشارہ قریب ہے ذالکا وہ احاطل کتاب یعنی یہ کتاب اب کتاب کون سی کتاب ہے اللہ طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قراءت کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں ظالے کا اس میں اشارہ بعید کیوں لے کر آئے اس کی وجہ ایک تو آگے آ رہی ہے اشارہ تو بھی تعظیم کہ یہ اشارہ بعید اس لیے لے کر آئے کہ قرآن حکیم کی عظمت کو بیان کرنا جب کسی چیز کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تو وہاں اس میں اشارہ بعید لے کر آتے ہیں ایک وجہ یہ لکھی ہے مفسرین نے بعید کے کے کے لے کر آنے کی کہ تورات اندر اندر یہ بات موجود تھی کہ قرآن حکیم نازل ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے آپ پر قرآن حکیم اترے گا تو اس کتاب کے اندر جو خبر دی گئی تھی نازل ہونے کی خبر دی گئی تھی اس کا زمانہ کافی گزر چکا تھا تو زمانہ گزر چکا تھا تو اس خبر کی طرف اشارہ ہے وہ جو تورات کے اندر خبر کے بات لکھی ہوئی ہے کہ کتاب نازل ہونے والی ہے کتاب نازل ہوگی وہ کتاب الدی اقرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں پھر زالے کا اس میں اشارہ مذکر لے کر آئے الکتاب کیونکہ مذکر ہے اس لیے لے کا بھی یہ بات ذہن میں رکھے کہ کتاب اردو کے اندر مونس ہے میری کتاب لیکن عربی کے اندر کتاب کا لفظ مذکر ہے اچھا جی لا با شک کا ریبہ کا معنی کرتی ہے شک کا نہیں ہے شک بھی ہی اس کتاب میں اس قرآن میں کہ انہو من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے اس میں شک اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ذہن میں ایک سوال سا آتا ہے کہ اس میں جب شک نہیں ہے تو بہت سارے کفار شک کرتے ہیں قرآن حکیم کے ضول ہونے کے بارے میں قرآن کریم کے بارے میں شک تو کرتے ہیں اور اللہ پر مارے کہ اس میں تو شک نہیں ہے سوال سمجھ میں آیا جواب سمجھیے علامہ بیزاوی رحمہ اللہ نے بیزاوی کے اندر اس کا جواب دیا کہ اس میں شک نہیں ہے واقعی شک نہیں ہے یہ جو کفار شک کرتے ہیں یہ ان کی عقل کی کمزوری ہے ان کے عقلوں میں فطور ہے اس اس وجہ سے یہ شک کرتے ہیں اگر یہ اپنے عقلوں کے پردے کھول لے اور اس میں غور و فکر کرنے لگ جائے تو پھر اس میں شک نہیں کریں گے یہ اپنے عقلوں کے پردے نہیں کھولتے ایک جواب تو یہ ہے دوسرا جواب یہ علامہ جلال الدین رحمہ اللہ نے دیا کہ اللہ اس میں شک نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور جو بات اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اس میں شک نہیں ہوتا تو اللہ کا کلام ہونا یہ یقینی ہے اس میں شک نہیں اب آگے ترکیب بتانا چاہتے ہیں ترکیب و جملہ النفی یعنی لارئی فی یہ جو جملہ ہے یہ جو نفی کا جملہ ہے یہ خبر ہے اور اس کی مبتدا ذالکہ ہے و جملۃ النفی خبر مبتدا ذالکہ نفی کا جملہ یہ خبر ہے اور اس کی مبتدا ذالکہ ہے ورشا بھی اقتدم یہ جو ایک جواب یہ ہے کہ ذالکہ اس میں اشارہ لے کر آئے بعید تو یہ تعظیم کے لیے بھوتن بھوتن کے کیا معنی ہے آگے ہادی نکال دیا ہادی کے معنی ہے ہدایت دینے والا ہے ہدایت دینے والا ہے اور ہدن یہ خب دوسری خبر ہے ذالکہ کی دوسری خبر ہے مبتدا لکھا ذالکہ مبتدا کی دوسری خبر ہے تو ہا دن کے معنی میں ہے للمتقین متقیوں کے لیے تقوا والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے ذہن میں سوال آ جاتا ہے پھر پھر سوال آ جاتا ہے ذہن میں یہ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہوا عام لوگوں کے لیے تو ہدایت نہ ہوا ایک آدمی ہدایت پر ایک آدمی تقوی والا ہو تو وہ ہدایت پر ہوتا کہ نہیں ہوتا وہ تو ہوتا ہی ہدایت پر ہے تو ہدایت کس کے لیے ہونا چاہیے جس کے اندر تقوی نہ ہو آگے جواب دے رہے ہیں علامہ جلال الدین سیدی رحمہ اللہ جواب دے رہے ہیں کہ جو تقوا کی طرف مائل ہونے والے ہوں یعنی یہاں پہ متقی مراد نہیں ہے ہر وہ آدمی مراد ہے جس کے اندر تقوا کی استطاعت ہو اور وہ چاہتا ہو میرے اندر تقوا آ جائے اور وہ چاہتا ہو میرے اندر تقوا آ جائے کیسے آئے العوامری جو اللہ کے حکم ہے اللہ کے رسول کے حکم ہے اس کی اطاعت کرے وہ اجتناب نواحی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچتا رہے ٹھیک ہے اب تقوا کو تقوا کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ بتلا رہے ہیں کہ کو کیوں کہتے ہیں بلکہ متقی کو متقی کیوں کہتے ہیں یوں سمجھ لیں متقی کو متقی کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بتلا رہے ہیں کہ یہ اتقاعی کرنا کہ یہ جو آدمی ہوتا ہے جو اللہ کے حکموں کی فرمبرداری کرتا ہے اللہ کے نواحی سے بچتا ہے تو ان چیزوں کے ذریعے یہ آدمی آگ سے بچ جاتا ہے آگ سے بچ گیا تو متقی ہوا کہ نہیں متقی اس میں مقول کا سیگا بچا ہوا کس سے بچا ہوا آگ سے کیسے بچا اللہ کے حکموں کو پورا کیا اللہ کے نواحی سے بچتا رہا الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کیا مطلب ایمان آپ نے پڑھا اقرار باللسان تصدیق بالقلب کو کہتے ہیں تو زبان سے تو اقرار کر دیا اب تصدیق قلبی بدلا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ سچا سمجھتے ہیں دل سے بالغیبی غیب کی باتوں ٹھیک ہے اب غیب کی باتیں کون سی ہے کون سی باتیں غیب کی ہے اس کی تفصیل کر رہے بے ماں غابان جو ان سے پوشیدہ ہے کون سی چیزیں پوشیدہ ہے من دوبارہ اٹھنا جنت جہنم یہ چیزیں انسان سے غائب ہے انسان کو نظر نہیں آتے یہ ایمان والا یہ تصدیق قلبی والا ان پر یہ غیب پر ایمان رکھتا ہے ان کو سچا سمجھتا ہے فیقیمون الصلاة اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اب یہ قائم رکھتے ہیں کہ کیا معنی ہے اس کی تفسیر کر رہے ہیں بحا بحقوقها یعنی نماز کو پورے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں جو نماز کے حقوق ہے اس کی اس کے فرائض اس کے واجبات اس کی سنتیں اس کے مطابق نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے رزق ان کو دیا آتے جو ہم نے رزق عطا کیا ان کو یون فکون اس سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کہاں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کا حکم ہے جہاں زکوٰۃ کا حکم ہے وہاں خرچ کرتے جہاد میں فی سبیل اللہ میں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں حکم آ جاتا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں تو یہ <clears throat> اللہ دینا یہ متقیوں کی صفات کو بیان فرما دینا پہلی صفت غیب پر ایمان دوسری صفت نماز کو قائم کرتے ہیں اور تیسری صفت کے اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں کافی ہے اتنا کی بات سمجھ نہ آئی ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ